السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو ٹو سیون ما صليت خلف نبيكم صلى الله عليه صلی تو خلفی کم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنی تو اللہ ناشنی بج برنی بہ دل والأخلاق لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت الحديث رواه قبرانی ترجمہ حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بہت اہتمام کرتے تھے یہ دعا مانگنے کا آپ پڑھیے میرے ساتھ اللہ مغفر خطایا جنوبی کل اللہ و ناشنی وجبرنی بہ دینی بالح لا يهدي لصالحها لال يصرف سيئها الا انت یہ عربی جملے میں نے آپ کو اس لیے پڑھائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر حل فرد نماز کے بعد آپ کی زبان سے جملے نکلتے تھے میں چاہتا ہوں کہ امت کی زبان سے بھی وہ جملے نکل آئے تو یہ اب ہماری زبان سے وہ جملے نکل آئے اب ترجمہ پڑھیے میرے ساتھ یا اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرما دیجئے اے میرے پیارے اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا یہ حدیث تبرانی میں ہے یہ دعا یاد کر لیجئے تاکہ نبی کی زبان سے جملے ہوئے نکلے ہماری زبانوں سے نکلے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين